یہ تازہ غزل ہے اس کا عنوان ہے خدا ہے کہ نہیں ہے خدا ہے کہ نہیں ہے ڈال دے سکیں گے یا تو داد نہیں دیں گے دیں گے تو رنگین دیں گے اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں جو لوگ ظاہر پرست ہیں وہ ظاہر کو دیکھ کر ہر چیز کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں سے کسی ایک صاحب کا قطع دہراتا ہوں کہ بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر ہے عقل سے بعید کے ایمان لائیے نقل کفر کفر نباشت بولے کہ اس خدا پہ جو آتا نہیں نظر ہے عقل سے بعید کے ایمان لائیے میں نے کہا بجا ہے یہ ارشاد آپ کا لیکن ذرا وہ عقل بھی اپنی دکھائیے لیکن ذرا وہ عقل بھی اپنی دکھائیے تو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی لیکن اس کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز تو شریف آدمی تھے وہ عقل کی دلیل پوچھی ورنہ وہ دلیل لٹ جو ہے دلیل لٹ اگر لگا دے تو وہ کہتا کہ مجھے درد ہو رہا ہے مارا تو وہ کہتے کہ درد بتائیے درد دکھائیے اگر درد ہو رہا ہے تو درد کہاں ہے دکھائیے اس کا مطلب درد نہیں ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ نظر نہیں آ رہا آپ کی کلیے پہ فیصلہ کرتے ہیں تو گویا درد نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ درد نظر نہیں آ رہا بوجہ جی، لطیف ہونے کے اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا اور اسی طرح لطافت جن جن چیزوں میں دنیا مخلوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کی وہ بھی چیزیں نظر نہیں آتی جن کے بارے میں جن لطیف ہیں نظر نہیں ایک دفعہ تانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت تانوی رحمۃ اللہ کے استاد تھے پوچھا کہ حضرت یہ جن کہاں دفن ہوتے ہیں ہم لوگ سب سننے لگے کہ واقعی عجیب سوال کیا ہے جواب دیکھتے ہیں کیا دیتے ہیں حضرت مولا یعقوب صاحب نے فرمایا فضا میں فضا میں تو بعد میں فرماتے فرماتے ہیں ہیں کہ صحیح فرمایا کیونکہ ہم کثیف جسم رکھنے والے ہیں ٹھوس ہے ٹھوس کی طرف لٹائے جاتے ہیں زمین ٹھوس ہے وہ لطیف جسم رکھتے ہیں ان کو لطافت کی طرف فضا میں لٹا دیا جاتا ہے پس منظر بیان کرنے کا مقصد ہے کتاب کے آپ کو یہ غزل پوری طرح سمجھ میں آیا لطف اندوز ہوں صحیح طور تازہ غزل ہے کہ کہ ہم جس سے زندہ ہیں وہ ہوا ہے کہ نہیں ہے ہم جس سے ہیں زندہ وہ ہوا ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ یہ قدرت کی عطا ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ یہ قدرت کی عطا ہے کہ نہیں ہے ہم جس سے ہیں زندہ وہ ہوا ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ یہ قدرت کیا تھا ہے کہ نہیں ہے خوشبوئیں اتر جاتی ہیں جس کی دل و جان تک خوشبوئیں اتر جاتی ہے جس کی دل و جان تک وہ عطر بھی پھولوں میں بسا ہے کہ نہیں ہے وہ اتر بھی پھولوں میں بسا ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ یہ قدرت کی عطا ہے کہ نہیں ہے جو کھل کے برس جائے وہ کہلاتی ہے بارش جو کھل کے برس جائے وہ کہلاتی ہے بارش گھر چھپ کے گزر جائے گھٹا ہے کہ نہیں ہے گھر چھپ کے گزر جائے گٹا ہے کہ نہیں ہے جو کھل کے برس جائے وہ کہلاتی ہے بارش گھر چھپ کے گزر جائے گھٹا ہے کہ نہیں ہے اکثر جو دواؤں کو کیا کرتی ہے نادم اکثر جو دواؤں کو کیا کرتی ہے نا پنہا دل مزتر کی دعا ہے کہ نہیں ہے پنہا دل مزتر کی دعا ہے کہ نہیں ہے اکثر جو دواؤں کو کیا کرتی ہے نادم پنہا دل مزدر کی دعا ہے کہ نہیں ہے پنہا دل مزدر کی دعا ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ قدرت کی عطا ہے کہ نہیں ہے پانی سے ہواؤں سے بنا کرتی ہے بجلی پانی سے ہوا سے بنا کرتی ہے بجلی بجلی بھی وہ پابند کبا ہے کہ نہیں ہے بجلی بھی وہ پابند کباب ہے کہ نہیں ہے بجلی بھی وہ پابند قبا ہے کہ نہیں ہے عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور پوشیدہ آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے عورت کو جو پردے پہ کیا کرتی ہے مجبور پوشیدہ آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے پوشیدہ ہوں آنکھوں میں حیا ہے کہ نہیں ہے جو سیپ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر جو سیپ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر گوہر بھی وہ بادل میں چھپا ہے کہ نہیں ہے گوہر بھی وہ بادل میں چھپا ہے کہ نہیں ہے جو سیپ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر جو سیپ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر گوہر بھی وہ بادل میں چھپا ہے کہ نہیں ہے مخلوق میں جب اتنی لطافت ہے تو تائب مخلوق میں جب اتنی لطافت ہے تو تائب اب مجھ کو یہ بتلاؤ خدا ہے کہ نہیں جو سیپ میں گر جائے تو بن جاتا ہے گوہر گوہر بھی وہ بادل میں چھپا ہے کہ نہیں ہے مخلوق میں جب اتنی لطافت ہے تو تائب اب مجھ کو یہ بتلا خدا ہے کہ نہیں لیجیے <coughs> کافیاں مل گیا اس میں نا